اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے حتیٰ کہ اس چیز میں سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو فما تنفقوا من شیء فان اللہ به علیم اور جو چیز بھی تم خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة ہر قسم کے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے اس کے کہ جنہیں اسرائیل نے اپنے آپ پر تورات کے نادل ہونے سے پہلے حرام قرار دے لیا قل فاتو بالتوراة فتلوها کہہ دیجئے تم تو رات کو لاؤ اور اس کو پڑھو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو فمن افطرا اللہ کا فلا کا مظالمون تو کون زیادہ ظالم پر جس نے جھوٹ باندھا اللہ تعالیٰ پر اس کے بعد تو وہ لوگ ہی ظالم ہیں صدق اللہ کہہ دیجیے اللہ نے سچ کہا ہے فتب ابراہیم حنیفہ تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو کہ یکسو ہے وہ المشرقین اور مشرقوں میں سے نہ تھے ان اول تن ود للناس اللہ کی بکا وهدى مبارکم یقینا العالمین یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے فی ہی آیا تم اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام و ابراہیمہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے وہ من داخلہ ہو کام اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا ولی اللہ علّہ سے عز البیتی علیہ سبیلا اور اللہ کی خاطر لوگوں پر بیت اللہ کا قصد کرنا بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس آدمی کے لیے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتا ہے ومن کا فراف عن اللہ عن العالمین اور جو جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے یا اہل الکتاب لما تکفرون آیات اللہ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو و اللہ شہید تعملون اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح سے شاہد ہے یا اہل تصدون عن سبیل اللہ من آمنا تبغنہ عواجہ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا تب گونا عواجا اس میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہوئے وہ ان تم شہادا حالانکہ تم گواہ ہو وم اللہ عما تعملون اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں میں سے کسی گروہ کی بات مانو گے اطاعت کرنے لگو گے جن کو کتاب دی گئی تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے وکیف تک وہ ان علیکم آیات اللہ اور تم کیسے کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑی جاتی ہیں وفی رسول اور تم میں اس کا رسول ہے وہ میں یا تسم اور جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھاما مضبوطی سے پکڑا فقد ہدیہ یا الاثرات مستقیم تو وہ ہدایت دیا گیا سیدھے راستے کی طرف یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتیہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ تم مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب کے سب اور فرقوں میں نہ بٹو گروہوں میں نہ بٹو جدا جدا نہ ہو جاؤ اللَّهِ عَلَيْكُمْ نعمت اللہ اَعْدَاءً اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اس نے تمہارے دنوں میں الفت ڈال دی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ بھی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے وہ کن تم الا شفا قفرتمنار اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے فن قالا کم منہا تو اس نے تم کو بچا لیا اس سے مل گیا کلالی کا یبین اللہ لکم آیاتی ہی اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالی کھول کر واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں اپنی آیات اللہ کم تحتا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ بلطبکم منکم امت یدعون الى الخیر اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک ایسی امت ہو ایسی جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر اور نیکی کا وہ حکم دیں اور برائی سے وہ منع کریں وہ اولاکم المفلحون اور وہی لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں ولا تکون و کلدین تفرہ وقت اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو جدا جدا ہوئے فرقوں میں بٹے اور انہوں نے اختلاف کیا من ما جا احم البینات ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد وہ الائی کا لحم عذاب عظیم اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یوم طبیعت وجوہ و تسبد وجوہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے فعم الدین اسبدت وجوہ تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اکفر تم بعد ایمانی کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا فضوق العذاب بما کنتم تکفرون تو عذاب چکھو اپنے کفر کرنے کی وجہ سے وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوئے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تِلْكَ آیات اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اللہ کی آیات ہیں ہم ان کو آپ پر پڑھتے ہیں حق کے ساتھ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور اللہ تعالی جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا وہ اللہ فما بات اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام امور کنتم خیر امتن اخرجت بالمعروف و عن المنکر تم اس امت کے بہترین لوگ ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ایسی امت کے بہترین لوگ ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو وتؤمنون بالله اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان فاسق ہیں اللہ ادا وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی سا ساطل اور اگر وہ تم سے لڑیں کم الدبار تو وہ تمہاری طرف پیٹھے پھیر جائیں گے سم و لائن سارون پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے ضروری فو وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس مگر اللہ کی رسی اور لوگوں کی رسی کے ساتھ یعنی اللہ اور لوگوں کے تعاون کے ساتھ وباؤ بغضب من مین اللہ اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے وضربت بت علیہم المسکانہ اور ان پر محتاجی مسکنت مسلط کر دی گئی ڈال دی گئی ذالک بھی الہم کانو یک فرون آیات اللہ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے بیک تو یا ابیغیر حق اور نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے ذالک کا بھی کانو یا تدون یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے لیسو سوا وہ سب برابر نہیں ہیں من اہل کتابی امت قائمہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے یتلون آیات اللہ آنا اللیلی جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں وہ ہم یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الاخر وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرِ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 جو اس دنیاوی زندگی میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی سی ہے کہ جس میں بگولا ہے جو ایک قوم کی ایسی قوم کی کھیتی کو پہنچا جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا تو اس نے اس کو ہلا کر دیا وما ظالمہم اللہ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ولیکن اور لیکن انفسہم یظلمون وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے یعنی کہ یہود و نصارا اہل کتاب اور اس طرح کافر لوگ دنیاوی زندگی میں بڑے رفاہی کام بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں اور بہت کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں لیکن ان کا یہ خرچ کیا ہوا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا یہ سارے کا سارا دنیا میں ہی رائے گاہ ہو جائے گی ان کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے تو اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ بندہ موحد ہو کافر مشرق نہ یا یادین آمانو تتخذوا تم مندونی کم لا کم خبالا اے اہل ایمان اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ بتانت دلی دوستی لائے الونکم خبالا وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑتے کمی نہیں کرتے ودو ما تم اور وہ تمہارا مشقت میں پڑنا پسند کرتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم ان کے منہوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے وما ماتی صدورہم اکبر اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ زیادہ بڑی ہے قد لکم الآیات تحقیق ہم نے تمہارے لیے واضح بیان کر دی ہیں آیات ان ان کن تم تم تم تاقلون اگر سمجھتے ہو ہو عقل رکھتے ہا دیکھو تم پھر وہی ہو تو ابونا ہوں تم ان سے محبت کرتے ہو وبونا کم حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے وہ تو مینونا بالکتا کلی ہی اور تم ساری کی ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو و ادا لقوکم قالو آمنا اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے و ادا خلو اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں عزو علیکم الانامل من الغیظ تو غصے کی وجہ سے وہ تم پر انگلیوں کو انگلیوں کے پوروں کو کاٹتے ہیں قل کہہ دیجئے موتو بغیظکم اپنے غصے میں مر جاؤ ان اللہ علیم بذات الصدور یقینا اللہ تعالی سینوں والی چیزوں کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے ان تم سسکم تسؤہم اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے وہ ان تو سب کم سیت اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں وہ ان تصویر اگر تم صبر کرو اور تقوا اختیار کرو تو تمہیں ان کی خفیہ تدبیریں کچھ بھی نقصان نہ دیں گی ان اللہ بما محیط یقیناً اللہ تعالی اس چیز کو گھیر گھیرنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ اور جب تو صبح سویرے نکلا اپنے گھر سے مؤمنوں کو جگہ دیتا تھا بیٹھنے کے لیے قتال کے لیے لڑائی کے لیے مختلف ٹکانوں پر مقرر کرتا تھا واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے ادھمت طائفتانی منکم انتفشلا جب تم میں سے جو دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ وہ پھسل جائیں یعنی ہمت ہار جائیں یہ بنو سلمہ وغیرہ کی دو جماعتیں تھیں سلمہ واللہ اللہ ولی اور حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست ہے وہ اللہ فلی تو اور لازم ہے کہ مؤمن اللہ ہی پر بھروسہ کریں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی وَأَنْتُمْ أَزِلَّا اور تم کمزور تھے فَتَّقُ اللَّهَ پس اللہ سے درو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس, کا اس کے شکر گزار بنو وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور جب آپ کہہ رہے تھے مؤمنوں کو منزلین کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار اتارے گئے فرشتوں کے ساتھ <clears throat> بلا کیوں نہیں ان تصویروں و تتقو و اتوکم من فوریہم اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو اور وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آئیں گے دد کم آلاف من الملائکتی آتی تو تمہارا رب پانچ ہزار نشان زدہ نشان لگے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا بشرا لکم اور اللہ نے اس کو صرف تمہارے لیے خوشخبری ہی بنایا ولی تطمئن قلوبکم بھی اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں فن نسر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم اور مدد نہیں ہے مگر اللہ ہی کی طرف سے جو کہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے من الذین کافارو تاکہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے او یک بیتا ہوں یا انہیں رسوا کرے فین قلیب خائبین تو وہ لوٹیں ناکام ہو کر لئی صلاح کا من الامری شعی آپ کے لیے معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے او یتوب علیہم او یعذبہم یا یا انہیں وہ وہ اللہ عذاب دے ان کی توبہ قبول کرے ان پر مہربانی کرے یا ان کو عذاب دے فانہم ظالمون یقیناً وہ ظالم ہیں وللہ ما فی السماوات و فی الارض اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے یغفر لمن و یعذب من یشاء وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے وہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے یا مضاعفا اے اہل ایمان تم سود نہ کھاؤ دگنا چگنا کر کے بڑھا چڑھا کے اللہ اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ

جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ ينفقون فی عن الناس وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے والذین اذا فعلوا او ظلموا ذکروا اللہ وہ لوگ جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں فحاشی والا کام کرتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں پس وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں ومن يغفر الذنوب الا الله اور اللہ کے سوا گناہوں کو کوئی بھی بخشنے والا نہیں ہے ولم يسروا على ما فعلوا اور وہ اپنے کیے پر ڈٹے نہیں رہتے وہ ہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اجر العاملین اور عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے قد خلط من قبل کم فندرو کئی فقان عاقبت المقدبین تحقیق تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے پس زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جٹلانے والوں کا انجام کیسا ہے بیان الناسی و یہ لوگوں کے لیے بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے ولا تہین ان کن تمین اور کمزوری نہ دکھاؤ اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب ہو اگر تم مؤمن ہو ایمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلا مثلہ اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو یقیناً قوم کو بھی اسی طرح کا زخم پہنچا ہے وہ تلکل ایام داولہ بین الناس اور یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں ولی اللہ اللہ دینہ آمن و تقدم تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لے آئے اور تم میں سے شہیدوں کا اللہ انتخاب کرے واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا یہ غزبۂ احد اس میں مسلمانوں کے ستر آدمی شہید ہو گئے تھے تو بدر میں مسلمانوں نے کافروں کے بھی ستر قتل کیے تھے اور ستر کو قیدی بنا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو انہیں بھی زخم لگے ہیں ایسے ہی لیکن فرق ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے بخشش اور جنت کی امید ہے ان کو یہ نہیں ہے اللہ الدینہ امن و حق القافرین اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لے آئے اور کافروں کو مٹا دے ام حسبت من تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے یہ حساب لگایا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے اب اللہ سبحانہ ہوا تعالی کو تو معلوم ہے سارا کچھ کہ ان میں سے جہاد کس نے کرنا ہے اور کس نے پیچھے رہنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اچھا ایک تو اس بات کا جواب اس آیت کے اندر ہی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا ہے یعنی کہ جو لوگ جہاد کر چکے ہیں تو جو کریں گے تو پھر ہی وہ کر چکے ہوں گے نا جنہوں نے جہاد کرنا ہے اللہ ان کو جانتا ہے لیکن جو جہاد کر چکے ہیں ان کو نہیں جانا یعنی وہ جب جہاد کریں گے تو وہ کر چکے بنیں گے نا تو پھر ہی ان کے بارے میں معلومات آئے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ علم ہونے کے باوجود اس طرح کا جملہ بولا جاتا ہے تاکہ یہ بات مزید واضح ہو جائے اور اس کی وضاحت ہوتی ہے عمل کے ذریعے کام کر لینے کے بعد اب جیسے ایک استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹیسٹ میں یا امتحان میں کن کن بچوں نے پاس ہونا ہے اور کن کن نے فیل ہونا ہے معلوم ہوتا ہے تو لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ پتہ چل جائے گا کون کون اسے پاس کرتا ہے معلوم ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے اس کو اور استاد کا اندازہ تقریباً نوے فیصد سے زائد درستی ہوتا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور البتہ تحقیق تم اس سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے من قبل ان تلقوه اس سے ملنے سے پہلے موت سے ملاقات کرنے سے پہلے تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے تو تحقیق اب تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا ہے کہ تم اس کو دیکھ رہے تھے یعنی تمہارے سامنے تمہارے ساتھیوں پر موت تاری ہو رہی تھی یہ سارا کی طرف اشارہ ہے بابا محمد اللہ رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں قد خلط من قبل رسول ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے افا اف قلب تم اللہ کم کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڈیوں کے بل پھر جاؤ گے وبین قلب البئی ہی فلئی عظر اللہ شعیع اور جو اپنی ایڈیوں کے بل پھر گیا تو وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکے گا وہ سید ذی اللہ شاکرین اور اللہ تعالیٰ قریب شکر کرنے والوں کو جزا دے گا اب افواہ اڑا دی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں قتل ہو گئے ہیں تو بہت سارے صحابہ کرام کے حوصلے یہ افواہ سننے کے بعد پست ہو گئے کہ اب نبی السلام تو ہی نہیں رہے تو ہم نے لڑکے کیا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان پر وعدہ کیا کہ اگر نبی السلام فوت بھی ہو جائے تو پھر بھی جو مشر ہے تمہارا اس کو تو تم نے جاری رکھنا ہے علی تموت اللہ بدن اللہ اور اور کسی جان کے لیے یہ لائق نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے کتاب مجلا لکھے ہوئے کے مطابق ومن يرد ثواب الدنیا نؤتیہ منها ومن يرد ثواب الاخرہ نؤتیہ منها اور جو دنیا کا بدلہ چاہے دنیا کا فائدہ چاہے ہم اس کو دے دیں گے اور جو آخرت کا بدلہ چاہے ہم اسے اس میں سے دے دیں گے وسا نجز شاکرین اور ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے وَقَئِمِّن نَبِيِّن قَاتَ لَمَعَهُ رِبِّيُّنَا كَثِير اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی فَمَا وَحَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو اللہ کے راستے میں جہاد کے دوران انہیں جو پہنچا یعنی تکلیفیں جو آئیں وہ اس پر کمزور نہیں پڑے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی فَمَا ذَعُوفُوا ہمت نہیں ہاری وما ما اور وہ کمزور نہیں ہوئے وہن کا معنی بھی کمزور ہونا مانا لیں کہ ہمت نہیں ہاری انہوں نے اس وجہ سے جو نے اللہ کے راستے میں پہنچا و ما اور انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی وہ کمزور نہیں پڑے فمستقانو اور وہ ڈگمگائے نہیں انہوں نے آجزی نہیں دکھائی واللہ یحب الصابرین اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے وہ ماں کانا ربانہ اصرافان القوم کافرین اور ان کی بات ان کا قول صرف یہی تھا کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمارے معاملے میں ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی معاف کر دے اور ہمارے قدموں کو جما دے قدم ثابت رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما فآتاہم اللہ ثواب دنیا و ثواب الآخرہ تو انہیں اللہ نے دنیا کا بدلہ عطا کیا اور آخرت کا بھی اچھا بدلہ دیا واللہ اللہ المحسنین اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے